ذلك انقطاع وجوب الوضوء لكل صلاة وأما وجه ذلك من طريق النذر فإنا رأينا الوضوء طهارة من حدث فأردنا أن ننظر في الطهارات من الأحداث كيف حكمها وما الذي ينقذها فوجدنا الطهارات التي توجبها الأحداث على غربين فمنها الغسل ومنها الوضوء فكان من جامع أو أجنب وجب إليه الغسل وكان من بال أو تغوط وجب إليه الوضوء فكان الغسل الواجب بما ذكرنا لا ينقذه مرور الروكات مرور الأوقات ولا ينقذه إلا الأحداث فلما ثبت أن حكم الطهارة من الجماع والاهتلام كما ذكرنا كان في النظر أيضا أن يكون حكم الطهارات من سائر الأحداث كذلك وأنه لا ينقذ ذلك مرور وقت كما لا كما لا ينقض الغسل مرور وقت وحجة أخرى بسم الله اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه مسئلہ چل رہا ہے کہ ہر نماز کے لیے وضو ضروری ہے یا نہیں جن روایتوں میں ہر نماز کے بعد ہر نماز کے لیے وضو کا اہتمام اس کے بارے میں ماحول میں تفصیل سے اس کے خلاف روایتیں آ چکی ہیں اور امام طاوی رحمۃ اللہ علیہ نے باپ کی ابتدائی آیتوں کا جواب دیا ان کے نزدیک علامہ کے نزدیک امکان ہے کہ وہ روایتیں منسوخ ہوں پہلی والی روایتیں منسوخ ہیں یا استحباب پر معمول ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات ہیں تین جواب بعد میں پھر جب آپ کے لیے مشکل ہوئی تو مسواک کو اس کی جگہ پر قائم مقام کر دیا گیا اور وہ بھی امت کے لیے نہیں بلکہ آپ کے لیے تھی اور آگے دو طریقے سے نظر پیش کی ہے ایک یہ کہ طہارت دو قسم کی ہے ایک حدث اکبر اور ایک حدث اصغر تو غسل یہ طہارت حاصل کی جاتی ہے غسل سے اعداد سے کوبرا سے اور اس سلسلے میں معلوم ہے کہ جب جنابت کا غسل کر لے تو اس وقت تک غسل واجب نہیں ہوگا جب تک کہ جنابت چاہے ایک دن دو دن اور ایک ہفتہ دو ہفتہ آپ کا کیا معمول ہے جی جمعرات کو تو یقینی ہے جمعرات اور جمعہ کو تو یقینی بوریں آتی ہیں باقی دنوں میں مصروفیت ہوتی ہے تو ہم نے اسی پر قیاس کیا وضو کو کہ جس طرح غسل بغیر حدث کے واجب نہیں ہوتا ایسی وضو بھی بغیر حدث کے اور ہم نے یہ دیکھا کہ وقت کا مرور غسل کے لیے موجب نہیں تو وضو کے لیے بھی وقت کا گزرنا موجب نہیں ایک دلیل تو یہ ذکر فرمائی دوسری دلیل کی بات لوگوں نے مسافر اور مقیم میں فرق کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت حضر میں ہر نماز کے لیے وضو کا اہتمام اور جب کہ فتح مکہ کے موقع پر ہم مسافر تھے تو ایک وضو سے کئی نمازیں پڑھی تو اس سے بعض لوگوں نے قامت اور سفر میں فرق بیان کیا تو دوسری نظر سے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ دیکھیے یہ احداث چاہے جمع احتمال غائب دور یعنی حضرت اصغر حضرت اکبر ان میں جو چیزیں باعث حدث ہیں مسافر کے لیے وہی چیزیں باعث حدث ہیں مقیم کے لیے بھی مسافر اور مقیم میں کوئی فرق نہیں ہے تو اس لیے جب آپ نے حالت سفر میں ایک وضو سے کئی نمازیں پڑھی تو اس کا مطلب یہ کہ حالت حضر میں بھی اور اقامت کی حالت میں بھی ایک وضو سے کئی نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں اب یہ ہے کہ آپ نے یہ اہتمام کیوں فرمایا تو اس کا پیچھے جواب دیا کہ ایک حدیث میں وضو پر وضو کو نور علا نور قرار دیا گیا ہے اور اس کی فضیلت ہے اور فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے واجب نہیں ہوگا بلکہ استحبابی حکم ہوگا البتہ مرور کے سلسلے میں کہ بعض صورتوں میں مرور مرور وقت ہدف بن جاتا ہے جیسے کہ مسائل الخفین میں یہ بات الگ ہے کہ مقیم کے لیے یومن وریرتم اور مسافر کے لیے سلاست تیار والے جاری ہے لیکن اس بات میں تو سب کا اتفاق ہے کہ اس مسئلے میں مسافر اور مقیم میں کوئی فرق توقیق میں تو فرق ہے لیکن اس مسئلے میں کوئی فرق نہیں ہے کہ جب تک کہ حدث پیش نہ آئے اس وقت تک مسافر اور مقیم دونوں کا مسئلہ برابر ہوتا ہے تو اس کا بھی یہی تقاضا ہے تو حجت الخرا سے اسی مسئلے کو بیان فرمایا جی المسافر يصلي الصلوات كلها بوضوء واحد ما ما لم يحدث اختلفوا في فوجدنا من الجماع والبول وكل كان من حاضر وكل ما كان وكل ما وكل ما إذا كان من الحاضر كان حدثا يوجب به عليه طهارة فإنه إذا كان من المسافر كان كذلك إذا ووجب عليه من الطهارة ما يجب عليه لو كان حاضرا ورأينا طهارة أخرى ينقذها خروج وقت وهي المسح على الخفين فكان الحاضر والمسافر في ذلك سواء ينقذ طهارتهما خروج وقت ما وإن كان ذلك الوقت في نفسه مختلفا في الحاضر والمسافر فلما ثبت أن ما ذكرنا كذلك وأن ما ينقض طهارة الحاجر من ذلك ينقض طهارة المسافر وكان خروج الوقت عن المسافر لا ينقض طهارته وكان خروجه عن المقيم أيضا كذلك قياسا ونظرا على ما بينا من ذلك وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى وقد قال بذلك جماعة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسند المتصل منا إلى الإمام الطحابي رحمه الله تعالى ومتعنا بعلومه وبركاته آمين قال حدثنا ابن خزيمة قال حدثنا حجاج قال حدثنا عماد عن أبي مران الجوني عن أنس بن عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعنهم أن أصحاب أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه وعنهم توضؤوا وصلوا الظهر فلما حضرت العصر قاموا ليتوضؤوا فقال لكم فقال لكم ما لكم أحدثتم فقالوا لا فقال الوضوء من غير حدث ليوشك أن يقتل الرجل أباه وأخاه وعمه وابن عمه وهو يتوضا وهو يتوضا من غير حدث وبه قال حدثنا أهم بات بيان فرمائي ہے جی اور بڑی شدت کے ساتھ اس مسئلے کی تردید کی اور یہ وعید اس شخص کے لیے ہے جو ہر نماز کے لیے وضو کو لازم سمجھے جہالت کی وجہ سے یہ ایسا ہے جیسے کہ کوئی آدمی اپنے باپ کو اپنے بھائی کو قتل کر کے جہاں نتن تو یہ کوئی عذر نہیں ہے تو یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ وضو کو لازم سمجھے ہر نماز کے لیے تو یہ بھی یہ ایک بدعت ہے اور غیر نازم کو لازم کرے یہ دین میں تغیر و تحریف ہے تو جس طرح سے کہ وہ جہالت کی وجہ سے قتل کر دینا بہت سنگین یہ بہت سنگین حادثہ اور یہ گناہ ہے اسی طریقے سے اپنی پد اعتقادی کی وجہ سے وضو کو لازم سمجھنا بھی یہ امر شنی کہ جو آدمی اس طرح سے لازم سمجھتا ہے تو یہ قریب ہے اور یہ ایسا ہے جیسے کہ ایک آدمی اپنے باپ اور اپنے بھائی اور چچا وغیرہ کو قتل کر دے وہ یہ سبق من غیر رہتے اور یہ آدمی بغیر کسی حدث کے وضو کرتا ہے لیکن وضو استحباب کے لیے نہیں بلکہ عقیدہ کیا ہے ارے وجوب اور لزوم کا جی وبه قال حدثنا أبو بكرة قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن عمرو بن عامر قال سمعت أنس رضي الله تعالى عنه وعنهم يقول كنا نصلي الصلوات كلها بوضوء واحد ما لم نحدث وبه قال حدثنا أبو بكرة قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة قال أخبرني مسعود بن علي عن عكرمة أن سعدا رضي الله تعالى عنه وعنهم كان يصلي الصلوات كلها بوضوء واحد ما لم يحدث وبه قال حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا شعبة فذكر بإسناده مثله فذكر بإسناده مثله غير أنه لم غير أنه لم يذكر عكرمة وزاد وكان علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه يتوضأ لكل صلاة ويدل إذا قمت من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم قال حضرت علی کا <coughs> عمل ذکر فرمایا کہ وہ ہر نماز کے لیے وضو کرتے اور استدلال میں انہوں نے قرآن کی رعایت پیش کی تو یہ بظاہر تو یہ وہی مسلک ہو گیا جو باب اول میں ذکر کیا لیکن امام صاحب فرماتے ہیں کہ بنے سب سے حاضر عائد ان دنادرینجو لکل اثرات کیوں اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ ان کا یہ قول <coughs> قیا یہ تم رسلات مقید ہو وان تم محدثوں کے ساتھ جیسے کہ ہم نے مافلہ بیان کیا اگر یہ تعویل نہ کی جائے تو روایتیں حفظ میں متعارف ہوگی تو یہ حضرت علی کا یہ قول اور اس آیت سے استدلال میں احتمال ہے کہ حضرت علی وضو کو لازم سمجھتے ہوں حالت حدث میں لہذا ہر ہر نماز کے وقت اگر حدث پیش آ جائے تو ہر نماز کے لیے وضو تو یہ احتمال موجود ہے اور احتمال کے قرائن اب تک آپ نے پورے بار میں پڑھے تو اس لیے حضرت علی کی اس روایت سے یہ ظاہری معنی اور مفہوم کی جس سے ان لوگوں نے استرال کیا صحیح نہیں جی قال ابو جعفر وليس في هذه الايه عندنا دليل على وجوب على وجوب الوضوء لكل صلاه لانه قد يجوز ان يكون قوله ذلك على القيام وهم محدثون على ترى انهم قد اجمعوا أن أن أن أن حكم حكم حكم المسافر المسافر هو هو هذا هذا وأن الوضوء لا يجب عليه حتى حتى يحدث فلما ثبت ثبت في هذه هذه الآية الآية وقد وقد خطب خطب بها كما الحاضر الحاضر فيها كذلك أيضا قال ابن أنهم كانوا إذا, إذا إذا حدثوا لم يتكلموا يتوضأوا فنزلت قمتم إلى إلى الصلاة الصلاة فأخبر ذلك إنما القيام بعد حدث ایک دوسرا جواب فرمایا ہے کہ اس آیت کا نزول اس لیے نہیں کہ ہر نماز کے وقت وضو کیا جائے بلکہ بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ وضو ابتدا یہ واجب تھا اور اس کے بغیر اللہ کا نام لینا یہاں تک کہ بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ بات چیت کرنا حالت حدث میں منع تھا جب تک کہ وضو نہ کر لے تو اس آیت میں تردید کی گئی کہ حالت حدث میں اور حدث کے پیش آ جانے کے وقت یہ وضو کرنا ضروری نہیں ہے بلکہ یہ اس وقت ضروری ہے جبکہ نماز پڑھنا ہو اور دلیل میں آپ آگے شاید کسی بار میں پڑھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سنجا سے فارغ ہے آپ کو وضو کے لیے آپ کے معمول کے مطابق یہ پانی پیش کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ کیا مجھے نماز پڑھنی ہے مطلب یہ ہے کہ ہر استنجے کے بعد یا ہر حدث کے بعد وضو ضروری نہیں ہے وضو تو اس وقت ہوگا جبکہ نماز پڑھنی ہو لہذا آدمی کو کھانا ہے پینا ہے یا وضو نہیں کرنا چاہتا یا گفتگو بات چیت کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے یہ وضو لازم نہیں ہے تو یہ حضرات صحابہ کو جب حدث پیش آ جاتا تھا تو وہ تکلم نہیں کرتے تھے یہاں تک کہ وضو کر لے تو یہ آیت ان کی تردید میں نازل ہوئی تو جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ قیام ارسلات بادل حدث یہ ہے وضو کا محل نہ کہ تہارت پر تہارت یہ واجب ہے جی وبه قال حدثنا ابن مرزوق مرة أخرى قال حدثنا عبد الصمد وبشير بن عمر قال حدثنا شعبة عن مسعود بن علي بذلك ولم يذكر عكرمة وبه قال حدثنا ابن خزيمة قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد عن أيوب عن محمد أن شروحا كان يصلي الصلوات كلها في بضوء واحد وبه قال حدثنا ابن خزيمة قال حدثنا الحجاج عن يزيد عن إبراهيم عن الحسن أنه كان لا يرى بذلك بأسا والله أعلم باب الرجل يخرج من ذكره المذي كيف يفعل اگلا باپ منی کے خروج اور اس سے متعلق تہارت کے حکم یہ مزید سے متعلق ہے مزید سے متعلق دو مسئلوں میں اختلاف ہے ایک مسئلہ طریق تطہیر کا یعنی یہ بات تو تمام حضرات فقہا کے نزدیک طے شدہ ہے کہ مزید ناپاک اور ناپاک ہونے کے بعد اس کا طریق تطہیر کیا ہے تو اکثر جمہور کے نزدیک تو اس کی اس کی تطہیر جس طرح بال سے تطہیر ایسی مزی سے بھی تطہیر ہو جاتی ہے یعنی حجر سے بھی ہو جاتی ہے اور پانی سے بھی ہو جاتی ہے لیکن بعض حضرات فرماتے ہیں کہ اس کی تطہیر پانی ہی سے ہوگی اس لیے کہ جتنی روایتیں آ کے میں آ رہی ہیں اس میں پر یکسل ہو یکسل ہو یکسل ہو کا ذکر کیا گیا ہے یعنی پانی سے اس کو دھو تو ان روایتوں کے ظاہر سے انہوں نے استدار کیا کہ اس کا طریقہ تطہیر صرف پانی ہے اور یہ حجر سے لیکن یہ غسل کا ذکر کرنا یعنی ایک شے کا ذکر کرنے سے دوسری شے کی نفی نہیں ہوتی اور جبکہ بول و برات یہ اشد نجاستن ہے تو جب اس میں تطہیر حجر سے ہو سکتی ہے تو اس میں بھی ہو سکتی ہے ایک مسئلہ یہ لیکن اس مسئلے پہ امام تہوی نے یہاں پر اس کو ذکر نہیں کیا دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر مزید نکل جائے تو کتنے حصے کو دھویا جائے حضرات جمہور کے نزدیک تو بس اتنا ہے کہ جہاں پر نجاست لگی اس کو دھو دیا جائے لہذا حضرات احناف حضرات شفافے کے نزدیک یہی مسئلہ ہے جبکہ امام مالک کے نزدیک بظاہر غالباً اور حضرات اہل ظواہر امام احمد کے نزدیک واجب ہے غسل کو پورے زکر کو دھونا اور اس کے انڈے بچے کو بھی دھونا وانڈا بچہ جی؟ ان سے یہ خصوصیت ہے کہ گولیوں کو بھی دھوئے اس لیے کہ وہاں پر بھی ایک سوال ہے نجاست کا تو یہ مسئلہ ہے اس مسئلے کو امام طاوی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرنا چاہتے ہیں اور اس سلسلے میں پہلی روایت ذکر کی ہے اور جس میں یہ ہے کہ یکسل و مذاکیر آپ کے پاس ایک ہے یا جمع ہے کتنا سامان ہے جی ہمیں ایک ہے یا کئی ہے ایک ہے اور یہاں کیا کہا گیا مذاکیر کیا وہ کوئی اور مخلوق تھی ابھی ایک ہی تو ان کے پاس بھی سامان تھا تو یہ جمع کا سیگا استعمال کیا گیا تو بذاکر جمع کا سیگا استعمال کیا گیا ہے تو اس مراد ایک زکر ایک گولی دوسری گولی سب مل کر اب اکلے جمع کتنا ہو گئے اس لیے اس کو مذاکر کی اور اس میں یہ ہے کہ موضع نجاست کو نہیں بلکہ پورے زکر کو دھویا جائے اور خصیتین کو بھی دھویا جائے یہ مسئلہ مختلف بھی اور اسی مسئلے کو امام طاوی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرنا چاہتے ہیں اور اس میں امام مالک کا مذہب ذکر کیا ہے اور وہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ واجب ہے غسل مذاکیر کو لہو بظاہر الخبر اس سے استدلال کیا امام ظہری سے یہ کہ لائت ان سے یہ مل المزی اللہ یقون اصاب مش ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم باب الرجل يخرج من ذكره المدي كيف يفعل وبالسند المتصل منا إلى الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى ومتعنا بعلومه وبركاته آمين قال حدثنا إبراهيم بن أبي داود قال حدثنا أمية بن بسطام قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا روح بن القاسم عن ابن أبي نجيح عن عطاء عن إياس بن خليفة عن رافع بن خديج رضي الله عنهما وعنهم أن عليا رضي الله عنه أمر عمارا أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المذي فقال يغسل مذاكيره ويتوضأ قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أن غسل المذاكير واجب على الرجل إذا أنذى وإذا بال واحتجوا في ذلك بهذا الأثر وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا لم يكن ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم على إيجاب غسل المذاكير ولكنه ليتخلص المذي فلا يخرج قالوا ومن ذلك ما أمر به المسلمون في الهدي إذا كان له لبن أن ينزح زرعه بالماء ليتخلص ذلك فيه فلا يخرج يا إمام صحابي پہلی روایت اور اس روایت کے ظاہر سے بعض لوگوں نے استدلال کیا تو اس کا جواب یہاں پہ ذکر فرمایا اور جواب کی تائید میں آگے روایت نے ذکر فرمائی پہلا جواب امام طاوی رحمۃ اللہ نے اس سلسلے میں یہ دیا کہ یہ حکم علاج کے طور پر تھا نہ کہ شرعت وجوہ کے اعتبار سے اور وجہ ہے کہ پانی کے اندر یہ خصوصیت اللہ نے رکھی ہے کہ پانی کی ذات میں برودت ہوتی ہے اور اس برودت سے جو چیزیں انسان کے جسم سے نکلتی ہیں اس کا نکلنا یا تو کم ہو جاتا ہے یا بند ہو جاتا ہے اور آپ اس میں پڑھیں گے باب الاستحادہ میں کہ بعض حضرات خواتین کو بہت کثرت کے ساتھ استحادہ ہوتا تو وہ ایک بڑے ٹپ میں بیٹھ جاتی تھی پانی کے اندر بیٹھ جاتی تھی تو یہ کوئی حکم شرعی نہیں ہے بلکہ علاج کے طور پر تھا اس لیے کہ پانی جو ہے وہ خون کو نکلنے سے روکے گا اس کو خشک کرے گا جیسے کہ ہدی کے جانور اگر اس کے ہدی کے جانور کو دودھ استعمال نہیں کر سکتے لیکن دودھ والا جانور ہے تو اس کے تھن پر چھینٹے لگائیں تاکہ اس کا دودھ خشک ہو جائے اسی طریقے سے یہاں پر بھی کہ زیادہ کثرت کے ساتھ اگر مزید نکلے ذرا سا خیال کیا گڑبڑ ذرا سا خیال کیا پخ پلا اب کیا کریں اس کا علاج یہی ہے کہ پانی کی چھینٹیں لگائیں تاکہ یہ مرض جو ہے یہ ایک بیماری ہے یہ مرض کم ہو جائے اور اس کا مزید نکلنے میں تکلیف پیدا ہو جائے تو علاج کے طور پر آپ نے یہ حکم دیا نہ کہ وجوب شریعی کے اعتبار سے بعض لوگوں نے فرمایا کہ یہ احتیاط پر مبنی ہے کیونکہ مزے نکل جاتے ہیں عام طور پر بے خیالی میں آدمی کو محسوس نہیں ہوتا ہو سکتا ہے کہ وہ خصیتین کو بھی لگ جائے اور اس لگنے کا احساس نہ ہو تو احتیاط اس کو بھی دھو لے لیکن اگر یقین ہو کہ اس میں انتشار نہیں ہے بلکہ وہ اپنے موضے پر لگی ہوئی ہے تو اس موضے کو دھو لینا وجوبن ہے اور پورے کو دھو لینا استحبابت ہے تو یہ حدی پر کے مسئلے کو ذکر فرما کر یہی توجہ یہاں پر بھی ہے اور اس سلسلے میں آثار تقریباً مانوی طور پر تواتر کو ذکر کیے ہیں جو دلالت کرتی ہے اس بات پر اور آنے والی روایتوں کا اسی جواب سے کی تعریف سے متعلق دوسرا مسئلہ اس میں آپ ساری کتابوں میں یہ مسئلہ کہ کہیں پر یہ سوال حضرت بغداد اور کہیں پر اخبار کہیں پر خود حضرت علی نے بھی یہ سوال کیا اس طرح سے سوال کے سلسلے میں یہ آیتیں مسترب ہیں روایتیں مسترب ہیں تو اس کے جواب میں بھی آپ نے پڑھا ہوگا کہ ممکن ہے کہ اصل آپ نے مقداد کو مسئلہ پوچھنے کے لیے مقرر کیا اور اس مجلس میں عمار بھی تھے تو اس لیے مقداد نے سوال پوچھا اور حضرت عمار مجلس میں تھے انہوں نے بھی سن لیا تو انہوں نے بھی آ کر حضرت علی کو جواب دیا اور بعض واحد سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے مسئلہ پوچھنے میں تاخیر کی تو حضرت علی نے خود یہ سوال کر لیا تو اس طرح سے تینوں قسم کی روایتوں میں تصویت بھی پیدا ہو جاتی جی وقد جاءت الآثار متواترة بما يدل على ما ما قالوا فمن ذلك قال قال قال قال قال قال حدثنا حدثنا حدثنا ابن ابن أبي أبي أبي أبي داود وابن عمران عمرو بن بن بن بن بن محمد الناقد عبيدة حميد عن عن عن عن عن الأعمش حبيب حبيب ثابت سعيد جبير رضي رضي الله الله عنه عنه عباس وعنهم قال علي قال قال علي رضي الله عنه كنت رجلا مذاء فامرت رجلا مذاء فامرت رجلا يسال يسال النبي صلى الله عليه وسلم فقال فيه الوضوء اس میں وضو بتلایا اور یہ بات تو معلوم ہے دھونے کا تذکرہ نہیں تو کیا مزید نکلے اور وضو کر لیں بس ہو گیا تو چونکہ اس کی نجاست یقینی ہے اس کے بارے میں ایسا ہے جیسے کہ پوچھے گا اگر کوئی پیشاب کرے تو اب کیا حکم ہے ارے بھائی حدس ہے وضو کر لو اس کا یہ مطلب نہیں کہ استجا بھی نہ کرو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک نجس چیز ہے سے حدث ہے لہذا اس کو دھو کر بس وضو کر لو اتنی سی بات ہے لہذا اس میں تمام مذاکیر کے دھونے کا معنی اور مفہوم نہیں ہے جیسے کہ بولو برات براد میں آگے نظر میں یہ مسئلہ پیش کریں گے کہ بول و براز میں اتفاق ہے کہ موضع نجاست کی تطہیر ہے تو اس کو بھی اسی پر قیاس کیا جاتا جی وبه قال حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال قال قال قال حدثنا سعيد بن مسعود اخبرنا اخبرنا اخبرنا هشيم الاعمش عن عن عن منذر ابي على السوري محمد بن الحنفيه قال سمعت قال سمعته يحدث عن أبيه قال كنت رجل قال كنت أجد مديا فأمرت المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وسعيت أن أسأله لأن ابنته عندي فسأله فقال إن كل فحل إن كل فحل يمضي فإذا كان المني ففيه ففيه الغسل وإذا كان المدي فيه الوضوء وبه قال حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا زائدة بن قدامة عن أبي حسين عن أبي عبد الرحمن عن علي رضي الله عنه وعنهم قال كنت رجلا مداء وكانت عندي بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال توضأ واغسله وبه قال حدثنا صالح قال حدثنا سعيد قال حدثنا هشيم قال أخبرنا يزيد بن أبي زياد قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي رضي الله عنه وعنهم قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن المدي فقال فيه الوضوء وفي المني الغسل وبه قال حدثنا حسين بن نصر قال حدثنا الفريابي قال حدثنا غسلك مطلق ذکر کیا ہے اس میں کوئی قید نہیں ہے لہذا اس غسل کو دوسری نجاستوں کے قسل پر قیاس کیا جائے دوسری نجاستوں میں موضع نجاست کا غسل ہے تو اس میں بھی اس لیے تمام مذاکر اور خصوصیتیں وغیرہ کے دھونے کا مفہوم اس میں داخل شامل نہیں جی وبه قال حدثنا حسين بن نصر قال حدثنا الفريابي قال حدثنا إسرائيل قال حدثنا أبو إسحاق عن هاني بن هاني عن, رضي عن علي رضي الله عنه وعنهم قال كنت رجلا مذاء فكنت إذا أمليت أغسلت فأسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال فيه الوضوء وبه قال حدثنا ابن خزيمة قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال قال أخبرنا إسرائيل قال وحدثنا ربيع المؤذن قال حدثنا أسد قال حدثنا إسرائيل ثم ذكر بإسناده مثله وبه قال حدثنا ابن خزيمة قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا زائدة قال حدثنا الرقيل بن الربيع الفزاري عن حسين بن قبيصة عن علي رضي الله عنه وعنهم قال كنت رجلا مذاء فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال إذا رأيت المذية فتوضأ واغسل ذكر وإذا رأيت المنية فاغتسل وبه قال حدثنا أبو بكرة قال حدثنا إبراهيم بن بشار قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء عن عائش بن أنس رضي الله عنه وعنهم قال سمعت عليا رضي الله عنه على المنبر يقول كنت رجلا مذاء فأردت أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم فاستحييت منه لأن ابنته كانت تحتي فأمرت عمارا فسأله فقال يكفي منه الوضوء قال أبو جعفر أفلا ترى أن عليا رضي الله عنه لما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم ما أوجبه عليه في ذلك ذكر وضوء الصلاة فثبت بذلك أن ما كان سوى وضوء الصلاة مما أمر به فإنما كان ذلك لغير المعنى الذي وجب له وضوء الصلاة يعني یہ حکم اس وجہ سے نہیں कि जिस वजह से वजू किया जाता है ये गसल का धोना उस वजह से नहीं जिस वजह से वजू किया जाता وضو کس وجہ سے کیا جاتا ہے بطور وجوب شرعی کے تو یہ پورے زکر کا دھونا اس وجہ سے نہیں تھا بلکہ اس کے علاوہ علت ہے وہ علت کیا ہے تقلص علاج تاکہ وہ خشک ہو جائے یہی مانا ہے کہ یہ حکم معلوم ہوا کہ اس ما اس علت کی وجہ سے نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے وضو سلاد واجب ہے وضو سلاد نجاست کی وجہ سے واجب ہے اور مقصود طہارت کا حصول ہے یہ پورے ذکر اور خصوصیتین کو دھونا اس مقصد کے لیے نہیں بلکہ تقدس کے لیے اور جذب کی کے لیے جی وقد روى سهل بن حنيف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قد ما قد دل على هذا ايضا وبه قال حدثنا نصر بن مرزوق وسليمان بن شعيب قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا حماد بن زيد عن محمد بن إسحاق عن سعيد بن عبيد بن السابق سباقي عن أبيه عن سهل بن حنيف رضي الله عنه وعنهم أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المذي فقال فيه الوضوء فأخبر أن ما يجب فيه هو الوضوء وذلك ينفي أن يكون عليه مع الوضوء غيره فإن قال قائل فقد طب إيش قال کہ پھر تو اس کو دھونے ہی نہیں چاہیے زکر کو کسی بھی حصے کو نقلن یا بازن تو کہتے ہیں وہ اس لیے کہ نجاست ہونا یقینی ہے اور نجاست کے بارے میں یہ ہے کہ محل نے کو دھونا بھی وہ تو اس میں داخل و شامل داخل اس کے علاوہ مزید اضافے کے ساتھ دھونا تو یہ اس کا کوئی معنی اور مفہوم اس میں داخل نہیں جی فإن قال قائل فقد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما, ما يوافق ما قال أهل المقالة الأولى فذكر ما قال حدثنا أبو بكرة قال حدثنا أبو عمر قال أخبرنا حماد بن سلمة قال أخبرنا سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن أن سليمان بن الربيعة الباهلية تزوج امرأة من بني عقيل فكان يأتيها فيلاعبها فيمضي فسأل فسأل عن ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال إذا وجدت الماء فاغسل فرجك وأنثيك وتوضأ وضوءك وضوءك للصلاة یہ اشکال ہے جی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ فرض کو دھو اور ان سیین کو دھو اور وضو کرو جیسے کہ نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے تو اس کے جواب میں کہ یہاں پر بھی یہی احتمال ہے کہ حضرت عمر نے دوسری چیزوں کے جو دھونے کا حکم دیا وہ اسی علاج کے وجہ سے نہ کہ شرعت وجود کے اعتبار جی قيل له يحتمل أن يكون وجه وجه ذلك أيضا ما صرفنا إليه حديث رافع بن خديج عن جماعة ممن بعدهما يوافق ذلك وبه قال حدثنا أبو بكرة قال حدثنا محمد مؤمل بن إسماعيل قال حدثنا سفيان الثوري قال وحدثنا أبو بكرة قال حدثنا هلال بن يحيى بن مسلم قال حدثنا أبو عبانة كلاهما عن منصور عن مجاهد عن مورق عجدي عن ابن عباس رضي الله عنه وعنهم قال هو المني والمذي والودي فأما المذي والودي فإنه يصل ذكره ويتوضع وأما المني ففيه الوضوء اور یہاں جو ذکر ہے اس کا استعاب نہیں ہے اس لیے کہ اگر لا لفظ ذکر اگرچہ کل کے لیے استعمال ہوتا ہے لیکن کل بول کر جز براد دیا گیا اس کے قرار موجود ہیں اور یہ مجاز اور یہ استعارہ کثیر الاستعمال ہے کہ کل بول کر پیج علونا اصاب فی آزادی کیا ہے جی وہاں تو ایسے زکر بول کر مراد موضع نجاست ہے نہ کہ جمی ہے زکر جی وبه قال حدثنا أبو بكرة قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا سفيان عن أبي جمرة قال قلت لابن عباس رضي الله عنه إني أركب الدابة فأمضي فقال اغسل ذكرك وتوضأ وضوءك للصلاة أفلا ترى أن ابن عب... أن إن أن أن ابن عباس رضي الله عنه حين ذكر ما يجب في الوضوء ذكر الوضوء خاصة وحين أمر أبا جمرة أمره مع الوضوء بغسل ذكره انہیں جب وجوب کا ذکر کیا ہے کہ جو چیز واجب ہے تو اس میں وضو کو ذکر کیا ہے اور جب ابو جمرہ کو حکم دیا ہے تو وضو کے ساتھ غسل زکر کا بھی حکم دیا اگر جمی زکر مراد لیا جائے تو اس سے مراد وہی بطریق علاج جی وبه قال حدثنا ابو بكرة قال حدثنا وهب قال حدثنا الربيع بن صبيح عن الحسن في المدي والودي قال يغسل فرجه ويتوضا وضوءه للصلاه وبه قال حدثنا أبو بكرة قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا سفيان عن زياد بن فياض عن سعيد بن جبير رضي الله عنه وعنهم قال إذا أنذر الرجل فغسل الحشفة وتوضأ وضوءه للصلاة قال أبو جعفر فهذا وجه هذا الباب من طريق تصحيح معاني الآثار فقد ثبت به, به ما وصفنا وأما وجه ذلك من طريق النظر النظر فأنا رأينا خروج المذي حدثا فأردنا أن ننظر في خروج الأحداث ما الذي يجب به فكان خروج الغائط يجب به غسله ما أصاب البدن منه ولا يجب غسل ما سوى ذلك إلا التطهر للصلاة وكذلك خروج الدم وكذلك خروج الدم من أي موضع ما خرج من خرج ما خرج في قول من جعل ذلك حدثا فالنظر على یعنی ذلك میں جو کہ حضرات شوافے کا اختلاف ہے کہ اگر کہ نجس ہے لیکن اس کا خروج باعث حدث نہیں ہے لیکن حضرات احناف کے نزدیک اور دوسرے ائمہ کے نزدیک جو حدث ہے ان کے اعتبار سے یہ نظر ہے إيه؟ فالنظر على ذلك أن يكون كذلك خروج المذي الذي هو حدث لا يجب فيه غسل غير الموضع الذي أصابه من البدن غير غير التطهر للصلاة فثبت ذلك أيضا بما ذكرنا من طريق النظر وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن رحمه الله تعالى يكفي